اے اہل پاکستان کشمیر کی سسکتی ہواؤں کے دوش پر آنے والی اپنی ماؤں بہنوں کی آہوں نے پوشیدہ سوال نہیں سنا اور اگر سن رہے ہو تو جواب کیوں نہیں دیتے کہو کہ کشمیر ہمارا ہے اے لوگوں کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگ کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگ کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے اے لوگو جو بھول گئے ہو خود اپنی پہچان اے لوگو جو بھول گئے ہو خود اپنی پہچان اٹھ کر زندہ کر ڈالو تم پھر سے اپنی شان اٹھ کر زندہ کر ڈالو تم پھر سے اپنی شان میری میں ہے مومن کا دو ایمان میری آزادی سے ہے تشمیل پاکستان اے لوگوں کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے میرا تو بچہ بچہ ہے غفلت سے بیزار میرا تو بچہ بچہ ہے غفلت سے بیزار بھارت بچ کے نہ جانے پائے ہر سو ہے للکار للکار اے وہ لوگو جو مدت سے ہو میرے حقدار پیش کرو بڑھ کر اپنے منصب کا کردار اے کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے باطل تو بالا ہو جائے حق رہ جائے دے باطل تو بالا ہو جائے حق رہ جائے دے میرے سینے پر ہونا ہے کب تک یہ اندھے میرے سینے پر ہونا ہے کب تک یہ اندھے جام شہادت تو حاضر ہے کر دینے کو سین مر کر زندہ رہنے والوں کا ہے کی ہے اے لوگوں کچھ تم نے سنا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے انسانوں کی ہستی تو ہے مالک کا انعام انسانوں کی ہستی تو ہے مالک کا انعام لیکن غیر آری جینا ہے ایک دشنا لیکن غیر آری جینا ہے ایک دشنا آزادی تو رہتا کون غلام گرم لہو کا جام ہے اپنی آزادی کا دام اے لوگو کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے سیاحوں کو راحت بخشے میرے جبل نہیں سیاحوں کو راحت بخشے میرے جبل نہیں ایک دنیا تیراب کرے میرے دریا اور جھیل ایک دنیا تیراب کرے میرے دریا اور جھیل میں دنیا کے اس کتے پر ہوں ایک نقش جمیل جنت کے حقداروں میں جنت کی تمسیل اے لوگوں کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے لوگو تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے انسانوں کی رائے کا ہر دم کرتا ہے اپمان انسانوں کی رائے کا ہر دم کرتا ہے اپمان اور دنیا میں کہلاتا ہے جمہوری پردھان اور دنیا میں کہلاتا ہے جمہوری پردھان کا پیکر ہے گاندھی کی سنتان خون کی ہولی کھیل رہا ہے مجھ پر ہندوستان اے کچھ تم نے سنا کیا کہتا ہے کشمیر اے تم بھول گئے کیا کس کا ہے کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے